حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس پر اس کا ٹھکانہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے اگر وہ جنتی ہو تو جنتی ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے اور اگر وہ جہنمی ہو تو جہنمی ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے حتیٰ کہ تجھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اٹھائے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چوہتر